استغفار اور توبہ میں کیا فرق ہے چند باتیں سمجھ لیں نمبر ایک استغفار کا مطلب اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور معافی مانگنا گناہ کے شر اور نقصان بچنے کی درخواست کرنا نمبر دو توبہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اپنے گناہوں پر نادم ہونا گناہ کو چھوڑ کر آئندہ نہ کرنے کا عزم رکھ کر طاعت یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف لوٹنا نمبر تین توبہ بغیر استغفار کے نہیں ہوتی یعنی توبہ میں استغفار شامل ہے اور کامل استغفار بغیر توبہ کے حاصل نہیں ہوتا اس اعتبار سے دونوں کا معنی ایک ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اپنے گناہ پر نادم ہونا گناہ کو چھوڑ دینا آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا اس کو استغفار بھی کہتے ہیں اور توبہ بھی نمبر چار دونوں میں کچھ فرق بھی ہو سکتا ہے جب استغفار بغیر توبہ کے ہو یعنی استغفار کا مطلب اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت چاہنا مگر گناہ مکمل چھوڑا نہیں تب استغفار ایک دعا ہے اور دعا عبادت ہے مغفرت کی یہ دعا کبھی قبول ہو جاتی ہے اور کبھی قبول نہیں ہوتی دیگر دعاؤں کی طرح نمبر پانچ ایک فرق استغفار اور توبہ میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ استغفار کا مطلب ماضی میں جو کچھ ہوا اس کے شر سے بچنے کی درخواست اور توبہ کا مطلب رجوع کرنا اور مستقل اور مستقبل میں برے اعمال اور ان کے شر سے بچنے کی درخواست کرنا اس لیے استغفار اور توبہ دونوں کو مانگا جاتا ہے استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو القیوم واتوب الیہ نمبر چھ اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں کبھی توبہ سے یعنی گناہ چھوڑنے اور ندامت سے اور کبھی نیکیوں کے بدلے کبھی مصیبتوں کے عوض اور کبھی صرف استغفار یعنی بندے کے معافی اور مغفرت کی دعا کرنے سے اس تفصیل سے بھی استغفار اور توبہ کا فرق واضح ہو گیا خلاصہ یہ کہ کبھی استغفار اور توبہ دونوں ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور کبھی دونوں کے معنی میں کچھ فرق ہوتا ہے استفار کا معنی نادم ہو کر معافی مانگنا اور توبہ کا مطلب گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا